ابو احمد نے بیان کیا ان سے سفیان ثوری نے ان سے ابو زناد نے ان سے ایرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ترانوے